اور بلّاہ من عالم ودیم بسم اللہ وحمان وحیم این اللہ به شرا ما دون ذلك لمن شہش ومن اللہ فقر فقد اللہ غرارم بینا دو باتیں جیسے نشین فرمانی ہیں ان کو فیاض کا دیتا ہوں ایک بات تو یہ کہ شرک کس کو کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے ایک اصول لے نصیب فرمائیں گے تو شرک کی پہچان بالکل آسان ہوگی وہ وہ باتیں جو خالق کے ساتھ اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان باتوں کو کسی اور کے لیے اختیار کرنا وہ باتیں مخلوق میں سمجھنا یہ شرک وہ باتیں جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ شرک میں نے بنیادی طور پر دو جملے گزارش کی جو باتیں خالق کے ساتھ خاص ہیں ان میں مخلوق کو شامل کرنا یہ شرک وہ باتیں جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں ان کی نسبت خالق کی طرف کرنا یہ شرک عالم الغیب ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے طواف کرنا یہ اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے حاجت روا مشکل کشا ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے معبود ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے غیبی مدد کے لیے پکارا جانا یہ اللہ کے لیے خاص ہے کہ جو باتیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں مخلوق کو شامل کریں گے یا ان کاموں کی نسبت مخلوق کی طرف کریں گے تو اس کو شرک کہا جائے گا اسی طرح جو باتیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں ان میں خالق ان کے نسبت خالق کی طرف کریں گے تو یہ بھی شرک ہوگا کہ دیکھیے کہ اولاد کا ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے اگر اولاد کے ہونے کی نسبت خالق کی طرف کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا مجبوریاں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں اگر مجبوریوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو کسی جگہ یہ شرک ہوگا کسی جگہ یہ کف ہوگا تو بنیادی اصول ذہن نشین فرمائیں کہ خالق کی مخصوص باتوں میں مخلوق کو شریک نہیں کرنا نمبر دو مخلوق کی مخصوص باتوں کی نسبت خالق کی طرف نہیں کر لی اگر یہ دو باتیں اختیار کر لی گئیں تو پھر شرک سے بچ جائیں گے شرک کی پہچان بھی آسان ہو جائے گی ایک بات تو یہ قابل غور ہے اور اس میں جو احتیاط کی ضرورت ہے شرک کو شرک نہ کہنا یہ بھی گمراہی ہے اور جو شرک نہ ہو اس کو شرک کہنا یہ بھی گمراہی اب شرک کو شرک نہ کہنا گمراہی ہے جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا یہ بھی گمراہی تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے جو شرک ہے اس کو شرک کہا جائے جو شرک نہیں اس کو شرک نہ کہا جائے اب دیکھیے میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں افراد اور تفریح سے اجتناب ضروری ہے اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے دیکھیے کہ بعض حضرات شرک کو بھی شرک نہیں کہتے کہ نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کی نیاز خود اللہ کی نیاز ہے اس لیے یہ شرک نہیں حالانکہ یہ شرک ہے اس لیے کہ نظر و نیاز یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے کہ عبادت چاہے مالی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے قولی ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہے اگر اس میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا طواف کرنا یہ اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور جگہ کا طواف کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا تو جو شرک ہے اس کو شرک ماننا لازم ہے لیکن جو شرک نہیں اس کو شرک آنے یعنی سے بچنا چاہیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے آپ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ بت کے آگے تو سجدہ کیوں کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے مشرق ہو جائے گا آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اب یہاں دیکھتے ہی آپ اس کو مشرق نہیں کہیں گے یہ ایک فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اس کو آپ دیکھتے ہی مشرق نہیں کہیں گے ایک آدمی بت کو سجدہ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہی آپ مشرق کہیں گے اس کو دیکھتے ہی مشرق کہیں گے لیکن بزرگ کے مزاج پہ سجدہ کر رہا ہے قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اس کو آپ دیکھتے ہی مشرق نہیں کہیں گے آپ اس سے پوچھیں گے کیا پوچھیں گے آپ اسے پوچھیں گے کہ بھائی آپ اسے سجدہ کیوں کر رہے ہیں وہ ہیں کہ میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ حضرت ہمارے سب کچھ ہیں بس ہماری بگڑی بناتے ہیں میں اس لیے ان کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہوں تو اب یہ مشرق ہوگا اپنی بگڑی بنانے والا مانتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا کسی کو سمجھ کر یہ بات ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں کہ کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ عبادت ہے کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی آجیزی اور اس کی عظمت ظاہر کریں گے تو یہ شرک ہے یہ عبادت ہے کسی کا سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر زبان جسم اور مال سے خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عبادت اب جو آدمی سجدہ کر رہا ہے جس کے آگے یہ اپنی آجیزی اور اس کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے اور اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا ہے تو یہ عبادت ہے تو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں حضرت ان کو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں میں ان کے ادب احترام کی وجہ سے کر رہا ہوں ان کو سب کو جاننے اور سب کو کر سکنے والا نہیں سمجھتا اب اس کے سجدے کرنے کو شرک نہیں کہا جائے گا کیونکہ قابل احترام ہونے میں تو شک نہیں یہاں اختلاف طریقے کا ہے یہاں اختلاف عقیدے کا نہیں یہاں اختلاف نظریے کا نہیں اس لیے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ قابل احترام ہے لیکن یہاں اختلاف عمل کا ہے کہ جس طریقے سے اس کا ادب احترام کر رہا ہے یہ طریقہ درست نہیں جب طریقہ درست نہیں ہوگا عقیدے کا اختلاف نہیں ہوگا شرک کا تعلق عقیدے سے ہے تو جب عقیدہ صحیح ہے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے تو اس کو مشرق نہیں کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ سجدہ جو تم نے کیا ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلاط اسلام کی شریعت میں اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں یہ تو تم نے سعید ہی کیا ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے یہ روک دیا گیا ورنہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا بار گوٹا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر سجدہ نہیں کیا عبادتی سجدہ نہیں کیا تو سجدہ کون سا تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا جو عبادتی سجدہ ہے وہ پہلے دن سے شرک ہے شرک پہلے دن سے شرک ہوتا ہے حرام اور حلال کے احکام تبدیل ہوتے ہیں شرک اور توحید کے احکام تبدیل نہیں ہوتے یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا کہ تو پہلے ایک چیز شرک اور پھر توحید بن جائے توحید اور شرک بن جائے ایسا نہیں ہوتا حلال اور حرام کے مسائل میں احکام میں تبدیلی ہوتی ہے تو سجدہ تعظیمی یہ پہلے جائز تھا کہ اللہ کا کا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ سجدہ تعظیمی ہے اس کے بعد قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ نبینہ الساط اسلام کے واقعہ میں سعید تعظیمی کا ذکر آتا ہے تو اللہ کے نبی شرک کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو تو دنیا میں شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام کا سجدہ کرنا یوسف علیہ السلاط اسلام کا سعیدہ کرانا تو یہ تعظیمی سجدہ ہے یہ شرک نہیں ہے لیکن ہماری شریعت میں نبی علیہ السلاط اسلام کی شریعت میں سعید تعظیمی حرام ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو کریں کرے صحابی رضی اللہ عنہ سلمان فارسی ہیں ایران سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام اسلام کو سجدہ کیا حضرت فرمایا کہ تو نے کیا کیا کہا کہ حضرت ہمارے ہاں یہ دستور تھا ایران میں کہ ہم اپنے علماء کو قابل احترام اشخاص کو اس طرح سجدہ کرتے تھے ادب و احترام کے اظہار کے لیے نبی علیہ صاحب کے سامنے روک دیا منع فرما دیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ملک شام بھیجا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے واپس آیا تو انہوں نے آتے ہی حضرت کو سجدہ کیا نبی فرمایا کہ یہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ حضرت میں وہاں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے جو جھوٹے عالم ہیں دنیا پرست عالم ہیں حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ جب یہ جھوٹے قابل احترام ہیں تو آپ تو سچے نبی ہیں آپ تو زیادہ قابل احترام ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے آپ کا ادب احترام کیا جائے تو یہاں بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کہ تو نے شرک کیا ہے نبی علیہ السلام نے یہی بات فرمائی یہی بات سمجھا دی کہ سجدہ میری شریعت میں حرام ہے تو حرام اور شرک میں فرق ہے تو اس کو مشرق نہیں کہیں گے اس کو فاسق کہیں گے گناہ کا کام کرنے والا ہے اور اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی دیکھیے یہ گناہ کا کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو اسی طرح بعض حضرات جو ہیں وسیلے کا غلط مفہوم لیتے ہیں اور اس کی شرکیہ صورت کو وسیلہ کہتے ہیں اور بعض حضرات ایسے ہیں جو وسیلے کو شرک کہتے ہیں یہ دونوں اعتدار سے ہٹے ہوئے ہیں اب یہ بات سمجھنی ہے کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی کے مزار پہ ہم گئے ہم نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے رکھے ہیں آپ مہربانی فرما کے ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں دے دیں کہ اولاد دے دیں یا چیز دے دیں چیز دے اب یہ وسیلہ نہیں ہے یہ شرک ہے کہ اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دے رکھے اختیارات میں شریک کرنا یہ شرک ہے تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو جو لوگ اس کو وسیلہ کہتے ہیں وہ درست نہیں کہتے تو یہ شرک ہے وسیلے کی دوسری صورت جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہ ہے کسی بزرگ کے مزار پہ گئے ہم نے ان سے درخواست کی کہ جی اللہ بار کو تعالیٰ اختیارات رکھتا ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ ہماری تو سنتا نہیں آپ اللہ کا سے ہمیں لے کر دیں تو یہ کفر بھی ہے یہ شرک بھی ہے کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں یہ کفر ہے اور آپ لے کر دیں یہ شرک ہے لہٰذا یہ وسیلہ نہیں یہ شرک ہے وسیلہ کیا ہے وسیلہ میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے دعا کی درخواست کی کہ یہ آپ میرے لیے دعا کریں یہ وسیلہ ہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی کو اکالا یہ نعمت مجھے عطا فرما لے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں اور یہ سنت ہے خود نبی علیہ السلاط والسلام نے بھی دعا کی درخواست فرمائی ہے تو اس لیے یہ شرک نہیں ہے یہ وسیلہ ہے اور سنت دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خود دعا فرمائیں کہ اے اللہ فلاں تیرے نیک بندے ہیں ان کی برکات سے اپنے نبی علیہ السلام کی برکات سے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں تو عطا فرما یہ وسیلہ ہے اور یہ شرک نہیں حرام نہیں گناہ نہیں یہ بات آگے حدیث میں انشاءاللہ اسی سبق میں آ رہی ہے ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کہ فلاں تیرے نیک اور پسندیدہ بندے ہیں تو انہیں جس طرح ان کے حال پر رحم فرمایا اس طرح ہمارے حال پر رحم فرما یہ وسیلہ ہے اور یہ شرک نہیں بلکہ اس کی تعلیم خود نماز کے اندر موجود ہے اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم ابراہیم علی ابراہیم کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرمائی تو حوالہ دینا یہ شرک نہیں ہے حوالہ دینا وسیلہ ہے تو وسیلہ جو ہے وہ شرک نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہو وسیلے کو شرک نہ بنا دیا جائے تو شرک کو وسیلہ کہنا یہ بھی درست نہیں اور وسیلے کو شرک کہنا یہ بھی درست نہیں تو وسیلہ وسیلہ ہے اور وسیلہ جائز ہے وسیلہ حرام بھی نہیں ناجائز بھی نہیں تو وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے تو وسیلے کو اختیار کرنا اس کو شرک کہنا یہ بات مناسب نہیں اسی طرح بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ کسی امام صاحب کی تقلید کرنا یہ شرک ہے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یہ شرک ہے اور اس کے لیے جو آیت آج ہی سناتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہاں بھی یہ مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے یہ جز نمبر سات بارہ نمبر دو رکو نمبر پانچ ست الباقرہ آیت نمبر ایک سو ستر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم و وہ قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبی تم پیروی کرو اتبی تم پیروی کرو اگر یہ ہو اتبا بے کا زیر ہٹا کے اگر اس کو زبر بنا دیں تو اس میں معنی یوں تبدیل ہو جائیں گے اتبا انہوں نے پیروی کی اتبا انہوں نے پیروی کی اتنا تم پیروی کرو تو اگر زیر ہو تو یہ حکمیہ فیل بنے گا فیل امر بنے گا اتنا او تم پیروی کرو اور اگر اتنا پڑھیں گے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے انہوں نے پیروی کی اتبیو تم پیروی کرو ما اس کی جو اللہ اتارا اللہ نے اب یہ ماں پہ مت کی علامت ہے تو میں نے کیونکہ علیحدہ پڑھا ہے اس لیے آواز کی مقدار لمبی نہیں کی لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر آواز کی مقدار لمبی ہوگی ما اللہ اس کی جو اتارا اللہ نے قالو کہ لفظی معنی ہے انہوں نے کہا یہ قرآن مجید میں ایک خاص بات ہے اس کو ذہن میں آپ رکھیں گے قالو انہوں نے کہا یہ فعل ماضی ہے لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں ایزا ہوگا تو یہ ماضی کی بجائے فی الحال کے معنی لیں گے تو قالو انہوں نے کہا ایزا قالو جب وہ کہتے ہیں اب یہاں آپ کہیں گے کہ ایزا تو لکھا ہوا نہیں ہے تو شروع میں لے کے ایزا موجود ہیں تو ایزا جو ہے اس کے بعد جتنے بھی ماضی کے الفاظ آئیں گے ایزا ان سب کے ساتھ شامل سمجھا جائے گا تو ایزا قیلا جب کہا جاتا ہے قیلا کے لفظی مانی ہے کہا گیا تو یہاں ایزا ہے ایزا قیلا جب کہا جاتا ہے اسی طرح آلو سے پہلے بھی یہی ایزا شامل سمجھا جائے گا تو لکھا ایک دفعہ جائے گا لیکن جتنے اس کے بعد ماضی کے الفاظ آئیں گے ان تمام کے ساتھ معنی میں شامل سمجھا جائے گا تو اسی طرح یہاں قالو جو ہے یہ ایزا قالو کا ترجمہ کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بل بل کے نت تابی ہم پیروی کرتے ہیں یت تابی یہ کے ساتھ ہو وہ پیروی کرتا ہے تتابیو تے کے ساتھ ہو تو پیروی کرتا ہے اتابیو یعنی حمزہ کے ساتھ آ جائے تو میں پیروی کرتا ہوں نتابیو نون آ جائے تو نون کے معنی ہم کے ہوں گے نتابیو ہم پیروی کرتے ہیں بل بل کے نتابیو ہم پیروی کرتے ہیں ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا آلے ہی اس پر با اپنے باپ دادا کو کہا کہ مشرقوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو جس جو اللہ نے اتارا یا یعنی جو قرآن مجید کی پیروی کرو یا وہی جو نبی اسلام پر نازل ہوئی اس کی پیروی کرو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہم اللہ اس کے نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے ہم اللہ اس کے نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے کیا مانی کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو ماننا اللہ کی بات ماننا ہے تو جو اللہ نے اتارا ہم اس کی پیروی بھی نہیں کرتے اور جس پر اتارا ہے ہم اس کی پیروی بھی نہیں کرتے ہم کس کی پیروی کرتے ہیں ہم پیروی کرتے ہیں اس کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو باپ دادا کے طریقے پہ ہم چلیں گے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے ہم حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے اب یہ حصہ سنا کے جو ہمارے حضرات ہیں غیر مقلد حضرات وہ کہہ دیتے ہیں دیکھیے بھائی ہم آپ سے کہتے ہیں جاؤ حدیث پہ عمل کرو تم کہتے ہو نہیں ہم تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ عمل کریں گے تو امام علی رحمت اللہ علیہ نبی نہیں تھے لیکن پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ باپ دادا شمار ہوتے ہیں تو لہٰذا تم بھی اسی انہی مشرقوں کی طرح سے جواب دیتے ہو کہ یہ ہم تو ان کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں تو یہ باپ دادا کی بات کو ماننا ہے اس لیے تم بھی مشرق ہو تو تقلید شرک ہے تو یہ بات سمجھنی ہے ہم نے کہ کیا یہ بات درست ہے اور قرآن مجید اس قائد کے یہ معنی بنتے بھی ہیں یہ معنی نہیں بنتے اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما رہے ہیں مشرقین کا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اتارا اللہ نے اب یہ پیروی کس میں ہے یہ بات کس میں چل رہی ہے یہ عقائد میں چل رہی ہے احکام اور مسائل میں نہیں چل رہی ہے تقلید احکام اور مسائل میں ہوتی ہے عقائد میں نہیں ہوتی یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں تقلید عقائد میں نہیں ہوتی تقلید احکام اور مسائل میں ہوتی ہے اور یہاں جو کہا جا رہا ہے مشرقین سے وہ عقائد کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ عقائد تسلیم کرو جو عقائد اللہ نے نازل فرمائے تو یہاں ذہن میں رکھیں یہ بات کہ شرک عقائد میں نہیں ہوتا نہیں بلکہ شرک عقائد میں ہوتا ہے احکام اور مسائل میں شرک نہیں ہوتا احکام اور مسائل میں فسق ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو شرک جو ہے وہ عقائد میں ہوتا ہے تو ہم جو امام رحمۃ اللہ کی تحقیق اعتبار کرتے ہیں تقریب کرتے ہیں تو عقائد میں نہیں کرتے عقائد تو وہ ہیں ہمارے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیے اور جن کو صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا اس وجہ سے ہم اہل و سنت والجماعت کہلاتے ہیں کہ عقائد میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پیروی کی اسی کی جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تو لہذا عقائد میں ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے یہاں معاملہ عقائد کا ہے ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جس کو اتارا اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہیں اور ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں امام بھائی بہنوں کی بات نہیں مانتے ہم قرآن اور حدیث کے لیے امام بھائی بہنوں کی بات مانتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں قرآن و حدیث کے مقابلے کے معنی یہ ہیں قرآن میں ایک بات ہے اور امام صاحب نے اس کے الٹ بات کہہ دی تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا یہ ہے مقابلے میں بات ماننا امام ہو نہیں سکتا شریعت کا دین کا امام وہ ہو نہیں سکتا جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں بات کرے وہ امام نہیں ہو سکتا تو ہم امام صاحب کی بات مانتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث پہ صحیح عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے مفہوم کے لیے ان کی بات مانتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی بات نہیں مانتے اور قرآن حدیث کے مقابلے میں انہوں نے کوئی بات پیش نہیں کی اگر کوئی قرآن و حدیث کے مقابلے میں بات پیش کرتا ہے وہ امام تو درکنار وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا اور اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات قبول کی جائے گی تو یہ ماننے والا بھی مسلمان نہیں رہے گا تو لہذا امام وہ تو پوری امت کا اتفاق ہے امت کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ باب حنیف رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں احکام شریعت کے امام ہیں تو احکام شریعت کے امام ہیں تو اس کے معنی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کہی اور یہاں اللہ سبار کو تعالیٰ مقابلے میں بات کہنے کو منع فرما رہے ہیں اور اس کی پیروی کو کہا جا رہا ہے اس کی گیس سمجھ جا رہی ہے دو باتیں تیسری بات کہ اگر اس آیت کو پورا پڑھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے آئیے ہم آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں جہاں آیت آدھی پڑھیں گے غلط فہمی پیدا ہوگی فرمایا کہ آوا اور کیا لو کے کانا ہوں آبا ان کے باپ دادا لا یا قلونا اور نہ عقل رکھتے ہوں شیئن کچھ بھی یعنی دین کی سمجھ وہ نہ رکھتے ہوں ولا یا تدونا اور نہ وہ ہدایت رکھتے ہوں تو فرمایا کہ وہ باپ دادا کہ جو دین کی سمجھ بھی نہیں رکھتے اور ہدایت پر بھی نہیں ہیں اگر ان باپ دادا کی پیروی کرو گے تو یہ قابل گرفت ہے تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات اشارت میں فرما دی کہ ان باپ دادا کی پیروی قابل اعتراض نہیں جو ہدایت رکھتے ہوں یا جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں بلکہ آپ دیکھیں تو یہاں اشارت یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان باپ دادا کی پیروی کرنا برا ہے جو عقل بھی نہیں رکھتے دین کی سمجھ بھی نہیں رکھتے ہدایت بھی نہیں رکھتے اور جو باپ دادا ہدایت رکھتے ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا برا ہے ان کی پیروی کرنا یہ ہدایت کی پیروی ہوگی اور ان کی پیروی کرنا یہ دین کی سمجھ کی پیروی ہوگی اب دین کی سمجھ میں پیروی اور ہدایت میں پیروی یہ تو مطلوب اور مقصود ہے تو اس سے تقلید کا ضروری ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے آئمہ کرام کی تقلید کی جائے کہ جو ہدایت بھی رکھتے ہیں اور دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور بحمد اللہ راہنی و رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں ہیں جو دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور ہدایت بھی رکھتے ہیں अल्लाह ताला मुझे भी आपको सही फाम से अमल की तोफीक अदा फरमा दे الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم ستارہ جون ستارہ جون دو ہزار نو بروس بدھ کا درس مکمل ہوا